اسی طرح وہ ساری رنگ برنگ کی چیزیں جو اس نے تمہاری خاطر زمین میں پھیلا رکھی ہیں وہ بھی اس کے حکم سے کام پر لگی ہوئی ہیں بے شک ان سب میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سبق حاصل کریں